حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کبھی ہم نماز سے سوئے رہتے ہیں آپ نے فرمایا نیند آ جانے میں قصور اور کوتاہی نہیں کوتاہی تو یہ ہے کہ آدمی جاگتا ہوا نماز نہ پڑھے چنانچہ جب تم میں سے کوئی نماز بھول جائے یا اس سے سویا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے یا جاگے تو اسی وقت نماز پڑھ لے سنن نسائی حدیث نمبر 616